اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور جب ان کے بھائی کسی زرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے